وہ جنہوں نے نی جھٹلائی کتاب اور جو ہم نے اپنی رسولوں کے ساتھ بیجا فے ایک سو پچاس وہ انقرب جان جائیں گے